بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس چلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے چنانچہ یہ اپنی اس چلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ آمیز سزا کے مستحق ہیں